حضرت ہانی بن عبداللہ بن شخیر اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں مسافر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے اور میرا روزہ تھا آپ نے نے فرمایا آؤ میں کہا میرا تو روزہ ہے میں نے کہا اللہ تعالی نے مسافر کو کیا معاف کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور نصف نماز سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو تراسی